اللهم صل على محمد امر کی کردان کے حوالے سے ہماری بات آج ہم پڑھیں گے نظم نظم کیا ہے تا مظاہرے سے تو پہلے دور کر حرف اول پر پھر اس کے کر نظر گر ہو اس پر کوئی حرکت اے فتح کر دے آخر سے تو ساکن بے خطا کر علامت کو گرا کر مہرباں حد اول پر سکون ہو ایاں عین پر سیکھے کہ پھر کر لو نظر زیر رکھتا ہے یا اس پر ہے زبر گر زبر یا زیر ہو اس پر جناب دو لگا مقصور حمزہ تم شتاب عین سیگا کا اگر مضموم ہو حمزہ بھی مضموم تم زائد کرو یہ ہوا معروف حاضر کا بیان یاد کر لو خوب اس کو بر زباں اور جتنے سیگے ہیں اس کے سوا قاعدہ ان کا ہے بالکل ہی جدا بس علامت رحمان میں لگا مقصور مقصور لام ہاں یہ واجب جان تو اے با حیا ہوتا ہے آخر سے ثاقب دا ایما ہر آخر میں اگر دور کر دو اس کو تم اے خوشیت یہ سارے کے سارا ایک ہے اس کے اندر یہ نظم یہ وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی کے حوالے سے ہی تھا نظم کے اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں سوالات کیا ہیں کہتے ہیں جی اسما اکتب اجتنب سے امر کی پوری گردان کرو اسما اکتب اجتنب اج سے میں الادا الادا کروں گا ٹھیک ہے الادا الادا کردانے کروں گا مختلف ہاں، غائب اور متکلم والی الادا یعنی اور چھ سیگوں والی علادہ حاضر والی علادہ کروں اس اسما سے پہلے چلے میں غائب کیوں کرتا ہوں غائب کیسے بنے گا یسما یسما لتسما لتسما یسما یسما یہ تو تھا معروف کی گردان اب میں مجھور کی گردان کرتا ہوں اس

لیسمان لی عثمان لیسمانہ لی عثمان عثمان لثمانہ سر کرتا ہوں خطیفہ کی معروف معروف کردان لیسمان لیسمان لتسمان لیسمان لنسمان میں بتایا تھا معروف میں کتنے سیگے آتے ہیں پانچ معروف میں کتنے سیگے آتے ہیں پانچ سیگے آتے ہیں جب پانچ سیگے آتے ہیں اگر سیلری کیسے چلے گی یس مان یس مان دس مان دس مان ہو گیا اب مجھول کی طرف پڑھتے ہیں اس میں پانچ چیزیں آئیں گی تو وہ کیسے ہوگا یوسمان یوسمان عثمان عثمان تو یہ ہمارے گویا سیگے ہو گئے یہ پانچ پانچ سیگے اور سب ہم نے غائب کرنے ہاں، یعنی غائب اب ہمارے پاس رہے گی حاضر والی اس ماہ کے اندر جو ہاں، حاضر والی اس کا وہ کیسے ہوں گی ہمارے حاضر کی کردانے کیسے کی جائیں گی وہ دیکھیے ذرا آپ دیکھیے اس ماہ ہمارے حاضر معروف حاضر اسما اسما اسماؤ اسماعی اسما اسمانا ٹھیک ہے جی ہو جائے گا اسما اسما اسماؤ اب اس کے آتا ہوں مجھول مجھول کیسے گردان کی جائے گی وہ لطماسمانا تسماعیل عثمان لسمان ٹھیک ہے یہ ہو گیا مجھول کی گردان بھی ہوگی اب سکیلا چلتے ہیں ذرا سکیلا کیسے کریں گے شکیلا ہوگی وہی امر معروف بانو شکیلا امر معروف علی حاضر معروف بانو شکیلا تو وہ اسما تھا نا تو اسما سے کیا بنے گا اسمان اسمان اسماؤن یعنی اسمان عمان اسمان اسمان عمان کہتی اب چلیں جی، مجھول کی طرف چلتے سکیلا کی طرف تو وہ ہے تھا لطمان تھامان کیا بنے گا لسماناسمانسماط عثماعین اب خفسہ کی طرف چلتی ہے ذرا ماہ سے خفہ کرتے ہیں تین سیگے آئیں گے اس کے اندر اس میں کتنے سیگے آئیں گے تین سیگے آئیں گے خفیفہ کے حاضر کے تین سیگے آئیں گے اسمان اسمان اسماعیل اسمان اسماؤن اسماعیل اور اب سے کتنے آئیں گے اسے بھی تین ہی آئیں گے وہ کیا آئیں گے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ہاں، بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اس کی جو ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کرتے چلے اس ماہ سے کیا تھا اس ماس سے تین اسمان اسماؤن اسماعین بس اسمان اسماؤن ہیں ہم نے جب پڑھے تھے تو افلان افالون اور اور خفیفہ لطف ہاں لسمان لطف فلون لطف فلن تو اس طریقے سے یہ پورے کے پورے آپ کے چلیں گے پانچ اور تین چلتے رہیں گے یہ پانچ اور تین اس طریقے سے چلیں گے آگے چلیں اسی طرح میں بھی کروا تھا کہ آپ لوگوں کے جو ساتھی نہیں بھی تھے تو ان کے لیے بھی دوبارہ ہو جائے گا دان کرتے ہیں ہے نا تو اب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں غائب کیا کرتے ہیں غائب کا سیگا کیا آئے گا غائب کی وہ جو غائب والے اور وہ جو معروف آئے گا پھر مجھول آئے گا پھر سکیلا آئے گا پھر پھر مجھول کا سکیلا آئے گا پھر معروف کا خفیفہ آئے گا پھر مجھول کا خفیفہ آئے گا ہم کرتے ہیں لک تبا لی تبو لبنا لی اکتو لین آج سے یہ ہوتی ہے نا دوبارہ دیکھیے لی یکتب لی یکتبا لی یکتبو لی تکتب لی تکتبا لی یکتبنا لی اکتب لی نکتب مجھول کرتے ہیں اس کا لی یکتب مجھول کیسے آئے گا لی یکتب لی یکتب لی یکتبا لی یکتبو لی تکتب لی تکتبا لی یکتبنا لی اکتب لی نکتب اچھا جی سکیلا کرتے ہیں ذرا اس کے اندر سے غائب کی سکیلا کرتے ہیں تو کیا تھا لی یکتب تھا نا لی یکتب اب سکیلا بنانا ہے اس کو کیسے بنے گا لی بننا بان یتو بننا یہ بننا بننا یہ بننا ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ وہ ہو جائیں گے سکیلا یعنی آ جائے گا اس کا مشہور کرتے ہیں تو لیوکتا سے سکیلا بناتے ہیں بان لیوکتا بننا لتبنا لتبان ہو گیا اب چلتے ہیں جی خفیفہ پہ چلتے ہیں خفیفہ معروف خفیفہ غائب کا معروف خفیفہ کیا تھا لیکتب تھا نا خفیفہ کیسے بنے گا اس سے کتنے سیگے آنے چاہیے میں نے آپ کو پہلے بتایا خفیفہ میں سے تین سیگے آتے ہیں خفیفہ کے اندر تو وہ کیسے آئیں گے لیکتبن لیکتبن ٹھیک ہے کتنا لیف لیف الن لیف الن اور کیا آیا تھا ہاں، اس میں سے ارے اس میں تو پانچ آئیں گے یہ کیونکہ غائب ہے اس میں پانچ آنے اس میں پانچ آنے تین نہیں آنے آخر کے اندر آنے لیکن آپ کی زبان پہ اگر چڑھا ہوا ہے نا تو آپ تو بہت کرنا کریں گے میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا تین آئیں گے اب میں نے گردان شروع کی تو میری زبان میں چل رہی تھی میں نے کہا تین سیگے یہ بنانے کیسے وہ بنیں گے زبان رکھی یک تو بن یک تو بن تو میری زبان کے آگے تو بن آ رہا تھا تو پھر میں زبان رک رہی تھی کہ میں تین سوچ رہا تھا کہ بھائی اب تین جب سوچے اس بار بار آپ اس کو چڑھائیں اپنی زبانوں کے اوپر بار بار زبانوں کو چڑھائیے دماغ چاہے آپ کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن زبان آپ کو رک جائے گی پتہ چل جائے گا جیسے حافظ ہوتا آپ سے جس میں غلطی کرتا ہے نا تو وہ اگر کس جگہ پڑھ بھی جائے گا وہ تھا پھر دوبارہ رکتا اسے ہوا کسی جگہ کے اوپر تو یہ ایک اس لیے ہم کہتے ہیں بار بار ان زبان گردانوں کو اپنی اپنی زبانوں پہ چڑھائیے ایک سوچنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے تھوڑا بہت سوچنے کا ایک وہ ہوتا ہے لیکن اب میں بالکل میرے پاس دماغ نہیں تھا اس سائڈ پہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے جی تیس سیگے آئیں گے جی بھائی تو غلط گردان چل رہی ہے رسم تو پانچ آنے ہیں

یعنی اکتب کی کتان کرتے ہیں اکتب اکتبا اکتبو اکتبی اکتبا اکتبنا اب چلے جائیں کس طرف اب چلے جائیں آپ ہاں، مجھول طرف اس کا مجھول کیا تھا لیجیو ہاں، ہاں، کیا مجھول کیا ہوتا ہے لطف تب آئے گا امر ہے نا حاضر ہے تو کیا آئے گا لطف تب مجھول آئے گا لطف تب لطف تب لطف تبو لطف تبھی لطف تبنا میں نے وہاں پہ کہیں نفس تو نہیں کی تھی اس مارک کے اندر لطفمان کی تھی امر مجھول کے اندر گڑبڑ تو نہیں کر دی تھی میں نے لطفما لطفما لطفما یہ پڑھا تھا یا کوئی اور پڑھ گیا تھا میں لطفما لطفما لطفما لطفما لطفما لطفمانہ وہاں پہ یہ پڑھنا تھا پتہ نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کیا پڑھا ہے وہاں پہ تو اب اس میں کیا آئے گا لطف تب لطف تبا لطف تبو لطف تبی لطف لطف تب نہ اب آگے چلیں سکیلا تک سے

مجھول کیسے مجھول خفیفہ کیسے آئے گا ہاں، مجھول تو وہی چیزیں چل رہی مجھول سب کا سیم چلے گا بس صرف جو حاضر کے اندر فرق آئے گا ذرا مجھول تو سب کا سیم معروف کے اندر جو ہے نا اکتب چاہے وہ اکتب ہو اسما ہو جو مرضی ہو نا اس کا مجھول ایک جیسا سب کا آتا ہے مجھول سب کا سیم آتا ہے حاضر ہاں، ہاں، ہاں، جو معروف آئے گا نا معروف جو آئے گا وہ چینج ہوگا مجھول سکیلا ریپیٹ کر دوں چلے مجھول سکیلا ریپیٹ کرتا ہوں حاضر کا کیسا مجھول سکیلا ہے لتک تب ہے نا لتک تب اسے سکیلا بنانا ہے سکیلا کیسے بناؤں گا لتک تپان لتک تپان لتک تپان لتک تپان لتک تب نان چھ چیزیں جی آئیں گی نا لطف تبنا لطف تبان لطف تبنا لطف تبنا لطف تبان لطف تبنان ٹھیک ہے اب اس کی خفیفہ بھی کرتا ہوں اکتب سے امر کی خفیفہ اکتبن اکتبن اکتبن اگر مجبور کروں گا تو کیسے پڑھنا لطف تب لطف تب سے لطف تبن لطف تبن لطف تبن حاضر کر رہا ہوں نا خفیفہ والی یہ خفیفہ حاضری کی کا کام ہے نا لتب تبا امر کی جو ہے اگر معروف والی کرنی ہے تو معروف کیسے آئے گا جائے گا اب آگے اس تنب اس تنب کیا ہوگا اجتنیب اجتنیب اچھا، ہے تو اس کے لیے غائب غائب <coughs> کیسے <coughs> تنب نہ جی، مجھول کیسے ہوگا لیجج تنب مجھول کیسے آئے گا اب چلتے ہیں سکیلا سکیلا کی طرف سے معروف کا لی تن بنان لنک تی بننا اسی کا سکیلا خفیز مجھور جو تھا اسے سکیلا بنا تھا تنب سے

بن لی تو اس طی اسنا بن لی لو اس طرح اب آگے جی حاضر کی طرف آئے تھے اس تنب کی طرف اس تنب حاضر مارو اس تنب استنی با اسنا مجھول اس کا لتج تنب مجھول کیا آئے گا لتج تنبی لتج تنبا لتج تنبنا اب سکیلا اتنی سکیلا اتنی بننا اتنی بان اتنی بننا اتنی بننا اتنی بان اتنی بنان خطیفہ لتتنا بننا لتتنا بان لتتنا بننا لتتنا بننا لتتنا بان لتتنا بنان اب خطیفہ اتنی سے معروف کا خطیفہ اتنی بن اتنی بن اتنی بن مجھول خطیفہ لتتنا بن لتتنا بن لتتنا بن لتتنا بن یہ میں آپ کو سب بتا رہا ہوں میرے کچھ مجھے پتا نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں سوچ کے پڑھ رہا ہوں کچھ پڑھ رہا ہوں نہیں مجھے نہیں پتا سچ بتا رہا ہوں بالکل مجھے نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا تھا بس زبان ہے چلی یہ چیز ہے جو آپ سے بار بار کرتا ہوں کہ یہ ہے تعلق اس کا صرف ہے ہی زبان کے ساتھ ہے اگر اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے نا ہر کوئی تو وہ کیا ہونا تھا آپ آپ چار چیزیں پڑھتے آپ خود بخود بنا لیتے جی چار چیزیں پڑھ لی ہیں اب یوں بننا چاہیے اس کو یوں بننا چاہیے مجھول یوں بنے گا فلاں یوں بنے گا آپ خود بناتے جائیں گے چلو جی بناؤ لیکن جس وقت آپ عربی عبارت پڑھتے ہیں وہاں کو تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس کہ آپ ہاں، وہ کریں گے جی اب یہاں پہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے یوں پڑھنا چاہیے ایسے پڑھنا چاہیے وہاں پہ تو اب پانچ پانچ سفر پڑھنے آپ نے دس دس سفر پڑھنے ہیں جو بولتے جاتے ہیں اور زبان چلتی جاتی ہے آپ کی خود بخود چل رہی ہے اس لیے تھوڑی سی ہمت کر کے ان کوشش کریں یہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں اگر آپ حاضر اور اکٹھی اگر کرنا چاہتے ہیں نا یعنی یاد اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو کتاب میں لکھا ہوا ہے تو یہی ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ حاضر کے سیگوں میں آئیں گے نا حاضر کے سیگوں کے اندر معروف والے سیگوں کے اندر معروف کے حاضر کے امر کی امر کے اندر جب آپ امر کے اندر اگر آپ ارادہ نہیں کریں گے تو آپ چلتا ہوا آ رہا ہوگا مثلا ہم چلتے ہیں جی جیسے لیا چل تھا آپ چلتے جائیں لیا چل لیا چلا لیا چلتا تھا چلتا لیا چلنا اس طرح چلا چلو اس طرح چلا چلنا پھر کورونا پھر کیا ہوگا ہاں، پھر آپ کو زبان رکے گی آپ کو پھر دوبارہ کیا کرنا پڑے گا ہاں، ہاں، لیا چل لینا پل اس طرح پلا پلو اس پھر پھر دوبارہ لیا چل لینا پل یہ حاضر کے جتنے سیکھے ہوں گے نا جو مہاراشٹر کے اندر مہاراشٹر میں یہ کام ہوگا مجمور کے اندر یہ کام نہیں ہوگا مجمور کے اندر تو آپ کی اور چل رہی ہوگی مجمور میں ہی چل رہا ہوگا لیکن معروف کے اندر آپ کے لیے گڑبڑ ہو جائے گی تو اس وجہ سے میں یہ کرتا ہوں کہ آپ الگ الگ کر لیں گے تو ٹھیک ہے جی تو یہ ایک وہ ہے آ کے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے لام تاکید اور لام امر میں کیا فرق ہے لام تاکید اور لام امر میں کیا فرق ہے امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ بیان کرو اور یہ انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے آج آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اور <clears throat> یہ پھر میں نے کل آپ سے سارا پوچھنی ہے یہ ساری چیزیں ہوم ورک کرنے آپ نے میں نے پوچھنی ہے ابھی ہمارا وقت ہے اس کے بعد ان شاء اللہ اس کے بعد دس پندرہ منٹ کے اندر میں ان شاء اللہ پڑھ کے آگے ابھی فرسٹ پڑھ کے آتا ہوں کے فرسٹ پڑھ کے آتے پھر ان شاء اللہ ہم سبق کرتے ہیں ان شاء اللہ ابھی نماز کے بعد ٹھیک ہے جی ابھی وقت ہے تو مجھے ہیں سوالات یہ اسما اسما سوالات کرا رہا تھا میں نے کہا کہ بھائی یہ سوالات ہیں نا امر کے اندر فصل نمبر پانچ کے جو سوالات ہیں امر کی گردان فصل نمبر پانچ کے اندر امر کی گردان کی جو اسما تنیف سے امر کی پوری گردان یہ میں نے آج کرائے اس کے بعد سوال نمبر دو سوال نمبر تین سوال نمبر چار سوال نمبر پانچ سوال نمبر چھ یہ آپ کا ہوم ورک ہے کل میں نے لینا ہے آپ کا ہاں کے سارے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ چلے تھوڑا بھی کر لیں جتنا بھی کر لیں جن کے پچے وغیرہ بھی قریب آ رہے ہیں تو وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پچے قریب ہے تو اس وجہ سے کوئی بات نہیں تھوڑا بھی کر لیں لیکن کریں ٹھیک ہے ان شاء اللہ تھوڑا تھوڑا کام دیں گے آپ تھوڑا کام دیں گے ٹھیک ہے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ